بھی نہ چلے علم غیب کی تردید بھی ہو رہی ہے اس حال میں کہ سلیمان کو پتا بھی نہ ہو یہاں تو بلیوں کو بھی پتا رہتا ہے کہاں تک کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لا یشور سلیمان اور اس کے لشکر کو پتا ہی نہ چلے اور ہم کو کچل دے کہ یہاں چونٹیاں ہیں ایک چونٹی کی بات ساری چونٹیوں نے مان لی اور سوراخوں میں چلی گئیں جب یہ واقعہ اللہ نے حضرت سلیمان کو بتایا تو سلیمان کا نقشہ کھینچا فتبسم ظاہر کا چونٹیوں کی بات سن کر حضرت سلیمان بھی مسکرا دیے ایک چیوٹی اتفاق اور اتحاد دیکھیے اسلام نے کیا بنایا ایک امیر کی بات ساری چیوٹیوں نے مان لی اور جان دینے سے بچ گئی تو ٹانگیں کھینچنے کا اور پکڑ کے ہاں؟ لیکن مسئلہ وہی ہے اطاط اللہ اور اطاط رسول کا کتنا ہی بڑا امیر ہو اگر وہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہٹ کر دعوت و تبلیغ کر رہا ہے تو حق ہی نہیں ہے حضرت عمر فاروق کو جب لوگوں نے خلیفہ بنایا نوجوانوں کی ایک میٹنگ بلائی کم اور سب لوگوں کو بلا کر اعلان کیا بتاؤ اگر میں میں تمہارا امیر بنایا گیا ہوں اگر میں کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہٹ کر اگر کسی اور بات کے کرنے کا حکم تو تم میرا کیا کرو گے پر سناٹا چھا گیا آپ نے کہا میرے سوال کا جواب تو کوئی نہیں ہے بتاؤ اگر قرآن و حدیث سے ہٹ کر میں کوئی بات کہوں تو تم میرا کیا کرو گے مجھے امیر رکھو گے یا نہیں مجھے امیر مانو گے یا نہیں خاموشی چھائی ہوئی ہے تیسری بار پوچھا اے لوگوں بتاؤ تو صحیح اگر میں قرآن و حدیث سے ہٹ کر تمہیں کسی اور چیز کا حکم دوں تو تم کیا کرو گے ایک نوجوان کھڑا ہوا کہنے لگا عمر تیری تلوار چھین کر تیری گردن اڑا دیں گے ایسی حق بیانی وہ بھی امیر کے سامنے عمر تیری تلوار چھین کر تیری گردن اڑا دیں گے اللہ جب تک کتاب اللہ اور سنت رسول کے شیدائی زندہ ہیں انشاءاللہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہٹ کر کوئی کام کرنے کی ہمت اپنے اندر پیدا نہیں کر سکوں گا اللہ میرے نوجوانوں کو قوت دے طاقت دے یہ کہہ کر حضرت امیر المومنین نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی وعدہ خلف دوسری چیز دیکھی وحیز آباد اخلت جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے امام بحقی نے اپنی سنن کے اندر بہت اچھا واقعہ نکالا ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تھے اور کسی شخص نے سے کوئی بات چل رہی تھی اس نے کہا میں گھر پہ جاؤں گا پھر واپس آؤں گا آپ نے کہا جلدی جاؤ اور وہ چیز لے کر آؤ کہا اللہ کے نبی میرا انتظار کیجیے گا کہا ٹھیک ہے میں انتظار کر رہا ہوں کہا جب تک تم واپس نہیں آ جاؤ گے میں تم کو یہیں بیٹھا ہوا ملوں گا وہ شخص گیا اور گھر جانے کے کے بعد اپنا وعدہ بھول گیا اب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے لیکن وہ ایک دن نہیں آیا نماز پڑھنا ہوتی تھی کسی کو بٹھا جاتے تھے نماز پڑھ کے آتے تھے پھر اسی جگہ پر قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے چلے جاتے تھے کسی کو بٹھاتے تھے اور پھر آ جاتے تھے اور اس کو تین دن ہو گئی تین دن کے بعد وہ آدمی لوٹا اور لوٹنے کے بعد بھی وہ اس نبی کے پاس نہیں آیا بلکہ اپنی کسی مقصد اور کسی ضرورت کے تحت آیا تھا اس کی نظر نبی پہ پڑی تو کہنے لگا فدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ آپ پر قربان میں تو اپنا وعدہ بھول گیا اور ابھی تک بیٹھے فرمایا کہ تو اپنا وعدہ بھول گیا لیکن میں اپنا وعدہ نہیں بھولا اور اگر میری عمر قیامت تک ہو جاتی اور اللہ میری عمر کو قیامت تک کے لیے لمبا کر دیتا تو میں قیامت تک تیرا انتظار کرتا اللہ یہ کہ جب میں تیرے موت کی خبر سن لیتا تو میں چھوڑ دیتا یہ یہ وعدہ وعدہ وعدہ ہے وہ نہیں کہ دو بجے میں آ رہا ہوں اور اچھا آدمی اسی کو سمجھا جاتا جو رات کے آٹھ بجے پہنچے سچ کہتا ہوں شادیوں میں بھی جو کارڈ آج کل ہمارے یہاں چھپتے ہیں نکاح مسنون بارات اتنے بجے بارات کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اسلام تصور کیجئے اتنے بجے روانگی اتنے بجے بارات اتنے بجے آمد اور اتنے بجے رخصتی اور اس میں بھی جو ڈیلے ہوتا ہے لیٹ اور تعجب تو یہ ہے کہ اس کارڈ اوپر لکھا جاتا ہے نکاح مسنون یہ ہے سنت مسنون یعنی جس پر محمد رسول اللہ کی مہر لگ چکی ہے یہ تصور کیجئے کہ یہ نکاحوں کی یہ معاملات تھے ایک عورت آئی اللہ کے رسول میں آپ سے شادی کرنا چاہے آپ نے کہا میری گیارہ بیوی ہیں میں نہیں کر سکتا وہیں صحابی بیٹھے تھے بخاری کی روایت اللہ کے رسول اگر آپ کو ضرورت نہیں تو میرے ساتھ شادی کر دیجیے کیا معاملہ نکاح کا تصور دیکھیے اسلام کہتی ہے میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہیبا کر رہی ہوں آپ مجھ سے نکاح کریے آپ نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتا کہا اللہ کے رسول ایک صحابی بیٹھے تھے کہ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میں کر لوں میرے ساتھ کر دیجیے اللہ کے نبی آپ نے اس عورت سے پوچھا کہ مجھے تو ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ کرو گی اس نے اس کو دیکھا اس نے اس کو ایک نظر جو چیز جائز ہے اس کو تو آج کل کوئی اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے لڑکی کو لڑکا دکھایا جائے موبائل ہاتھوں میں پکڑا دو بات کرنے کے لیے وہ فری آزادی ہے اور یہاں تو سنا ہے کہ وہ پانچ روپے لگتے ایک گھنٹہ بات ہو جاتی ہے وہ ساری چیزیں بڑے عجیب و غریب معاملات ہیں وہ لڑکیوں کو موبائل دے دیے گئے ہیں لڑکوں کو موبائل دے دیے گئے ہیں یہ چیز تو بڑی آسان نکالی ایک نظر لڑکے نے لڑکی کو دیکھا لڑکی نے لڑکے کو دیکھا کہنے لگی اللہ کے نبی اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس سے کر دیجیے اب آپ نے سوال کیا اس آدمی سے مہر دینے کے لیے کیا ہے ہمیں پاکستان کا ماحول مجھے نہیں معلوم ہمارے یہاں تو لوگ ہیرو ہونڈا اور ماروتی اور پتہ نہیں کیا کیا مانگتے لڑکی کے باپ سے یہاں اللہ کے رسول نے نکاح پڑھانے سے پہلے پوچھا کہ اپنی بیوی کو کیا دے گا تو مہر میں کچھ ہے اب اس آدمی کا اس کا جواب دیکھو کیا کہ ماندی شاہی ان یا رسول اللہ یہ بخاری کے الفاظ ہے ان یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مہر دینے کے لیے تو کچھ نہیں کیا لوٹ کے آئے اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ملا تمہیں کیا کہتے ماں وجد تو شعین یا رسول اللہ کچھ نہیں ملا نکاح کا تصور دیکھیے یہاں تو بیس جوڑے جب تک لڑکی کے پاس نہ ہو دو چار تولے پانچ تولے سونا نہ ہو اور آدمی کے لڑکے کے پاس اتنا نہ ہو شادی کا تصور نکاح کا تصور کیا ماں بجت تو شادی کے لیے بیٹھا ہے شادی کرنا کہتا کچھ بھی نہیں ہے شعی نکرا ہے کچھ بھی نہیں ہے جو میں اپنی بیوی کو دے سکوں اب اللہ کے رسول نے ایک اور چیز کہی کیا اچھا جاؤ ایک بار اور جاؤ تلاشو کا کیا ڈھونڈو کا التمس خاتم من الحدید لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو وہ لے آؤ سونے کی نہیں چاندی کی نہیں اور لوہے کی اور وہ بھی لڑکے سے کہا بیوی کو پہنانے کے لیے لے آؤ یہاں تو عجیب معاملات ہیں لڑکی والے سونے کی انگوٹھیاں لاتے ہیں الٹا لڑکوں کو پہناتے لڑکوں کو دی جاتی ہے کہیں زنجیر چلتی ہے تو کہیں سونا چلتا التمس خاتم من الحدیث لوہے کی انگوٹی مل جائے تو وہی لاؤ وہ گئے صحابی رسول ہیں شادی ہونے والی ہے لڑکی بیٹھی ہے انہی کپڑوں میں بیٹھی ہے بخاری شریف حدیث بھی ایسی کیا جس کو کہا گیا القتب بھی بادہ کتاب اللہ اللہ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح اگر کوئی کتاب ہے تو بخاری شریف ہے گئے وہ صحابی اور لوہے کی انگوٹھی تلاش آتے کہا کہ ماں تھا کیا تم پا گئے کیا تمہیں مل گئی لوہے کی انگوٹھی کہنے لگے وہ صحابی رسول وجد تو من الحدید اے اللہ کے رسول بہت تلاش کیا مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی آپ نے کہا تو نکاح کیسے ہوگا کچھ تو لاؤ مہر کیا گھر میں کچھ نہیں ہے کہا ہے کہا کیا ہے ایک ایک لنگی تہبند کہا اللہ نبی نے اچھا ٹھیک ہے وہی دے دے تو اسی کو مہر بنا دیتا ہوں کہنے لگا اللہ کے نبی میں کیا باندھوں گا اگر یہ لنگی میں اس کو دے دوں تو کہ میں کیا پہنوں گا آدھی دے دیتا ہوں آپ نے کہا آدھا اگر دے دیتا ہے تو تیرے کام کی نہیں رہے گی اور آدھا اس کو دے گا تو آدھے میں اس کا بھی کچھ نہیں ہوگا ایسا کر اس کو تو اپنے ہی پاس رکھ لے مایوس ہو کے جانے لگا بخاری کے الفاظ ادھر آؤ اسلام جیسا مذہب اگر تمہیں مایوس کر دے گا تو پھر تمہیں راستہ کہاں ملے گا آؤ ادھر آؤ کچھ نہیں نہیں ہے کہا چاہیے بتاؤ کہ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے کہنے لگا اللہ کے نبی سورہ نبا یاد ہے سورہ حاق کا یاد ہے سورہ حشر یاد ہے سورہ جمعہ یاد ہے سورہ منافقون یاد ہے کہا اتنی صورتیں تمہیں یاد ہیں کہاں یاد ہیں آہ گھر میں کچھ ہے نہیں ہے سونا نہیں چاندی نہیں دولت نہیں کوئی چیز نہیں ہے تو سورہ نبا ہے سورہ ملک ہے سورہ حاق کا ہے اس حال میں لفظ مومن کتنا اچھا لگ رہا ہے ذرا تصور تو کیجیے آپ نے کہا اے عورت کیا میں اس آدمی سے یہ کہوں کہ انہی صورتوں کو میں تیرا مہر بنا دیتا ہوں یہ صورتیں تیرا مہر بن جائیں تیرا شوہر تجھے ان صورتوں کو یاد کرا دے تو کیا تو اس مہر کو قبول کرتی ہے کہنے لگی اللہ کے رسول جس عورت کے نکاح میں قرآن کی یہ صورتیں مہر بن جائیں اس سے زیادہ خوش نصیب پھر کس کا نکاح ہوگا مجھے یہ صورتیں منظور ہیں مجھے یہ مہر منظور ہے اللہ کے نبی کھڑے ہوئے خطبہ نکاح دیا اور آپ نے اس عورت کو اس آدمی کے ساتھ ودا کر دیا رخصت کر دیا تصور کیجئے شادی کا اسلامی کیسٹ کا مرکز Salafi cassette centre Manzoor colony Gujjar Chowk Karachi اور پھر نکاح کے کارڈ پہ لکھا جاتا ہے نکاح مسنون اور وعدہ خلافی وعدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مجوسی پکڑا گیا جس کا نام تاریخ کی کتابوں میں دو لفظوں سے یاد کیا جاتا ہے ہرمز یا ہرمزان ایک میں ہرمز ہے کسی میں ہرمزان ہے ہرمز یا ہرمزان یہ گرفتار کر کے لایا گیا جس کے اوپر بہت بڑا ایوارڈ رکھا تھا امیر المومنین نے یہ گرفتار کر کے لایا جائے اس کو قتل کیا جائے گا اور جو گرفتار کرے گا اس کو یہ ایوارڈ دیا جائے گا کیونکہ یہ کئی مسلمانوں کا قاتل اور اسلام کا بہت بڑا دشمن کی شکل میں جانا جا رہا تھا ایک دن یہ گرفتار ہو گیا آیا امیر المومنین کی عدالت میں جو قاضی تھا اس نے فیصلہ سنایا اس کو جمعے کے دن قتل کر دیا جائے آج جمعے کا دن ہے آج جمعے کا دن ہے امیر المومنین خود اس کو دیکھنے کے لیے آئے اور اس کے قتل کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کیونکہ بہت شاطر انسان ہے بہت شاطر انسان ہے یہ گرفتار کر کے لایا گیا یہ پکڑ کے لایا گیا حضرت عمر فاروق نے اس سے کہا جمعے کی نماز کے بعد آئے جلات تلوار میان سے نکال لے تلوار میان سے نکالی گئی تلوار چمک رہی ہے امیر المومنین کہتے ہیں کہ ابھی اس کی گردن کاٹنے سے پہلے اصول اور قانون کے مطابق اس سے چند باتیں پوچھ لی جائیں آئے حرمزان بول تیری آخری تمنا اور آخری خواہش کیا ہے کیونکہ کٹنے تو جا ہی رہا ہے گردن تو تیری ماری جائے گی آخری تمنا اور آخری خواہش اپنی بتا دے کہنے لگا عمر چل چل آہ, الفاظ دیکھیے کہتا ہے عمر چل چل تو میری آخری خواہش پوری نہیں کر سکتا اپنے جلات کو حکم دے کہ وہ میری گردن مار دیں امیر المومنین نے اس موقع پر غصے کو قابو رکھا کہا مرنا تو تجھے ویسے ہی ہے لیکن میں اتنا ظالم نہیں کہ مرنے والے سے میں آخری تمنا نہ پوچھوں بول کیا ہے کہنے لگا عمر میں نے ابھی کہا ہے کہ تو میری آخری تمنا پوری نہیں کر سکتا اس کے الفاظ تو میری آخری تمنا پوری نہیں کر سکتا کہا اے تو جانتا نہیں کہ میں کس تعلیم کا ماننے والا ہوں میں محمد رسول اللہ کی تعلیم سے آشنا ہو چکا ہوں اگر جائز خواہش ہوگی تو میں ضرور پوری کروں گا اب تو اگر ایک ہفتے تو ہفتے کی مہلت مانگے گا تو میں نہیں دے سکتا یا تو کہے گا مجھے بخش دے تو تیری جان نہیں بخشی جائے گی ہاں تو اپنی کوئی آرزو بتا باپ سے ملنا ماں سے ملنا بھائیوں سے ملنا بیٹوں سے ملنا بیوی سے ملنا کچھ کھانا پینا آخری تمنا جو ہوگی وہ پوری کی جائے گی کہا عمر تو میری وہ بھی پوری نہیں کر سکتا کہا میرا وعدہ ہے اگر جائز تمنا ہے اور اسلام کے دائرے میں آ رہی ہے تو میں اس کو ضرور پوری کروں گا کہا عمر وعدہ ہے کہاں وعدہ کرتا ہوں کہا اچھا تو میری دو تمنا کہا کیا کہ یہ کنواں جو آپ کے سامنے پہلی خواہش تو میری ہے کہ جب میں میری گردن کو سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ سے کنویں کے پانی کو کھینچیں گے اور ایک برتن میں لے کے آئیں گے اور وہ مجھے میرے ہاتھ میں دیں گے اور جب تک میں پی نہ لوں تب تک مجھے کوئی قتل نہ کرے گا کہا ٹھیک ہے میں یہ وعدہ پورا کرتا ہوں میں تو میں یہ تیری تمنا پوری کرتا ہوں کہا عمر دوسری خواہش میری ہے کہ جلاد سے تلوار چھین لی جائے اور آپ اپنے ہاتھ میں سنبھال لیجئے میں اس جلاد کے ہاتھ سے نہیں کرنا چاہتا ہوں میری تمنا یہ کہ آپ میری گردن پہ تلوار چلائیں امیر المومنین نے تلوار جلاد سے لے لی پوچھا ہے ٹھیک ہے میں قتل کیے دیتا ہوں تجھے لیکن اتنا تو بتا کہ میرے ہاتھ سے کیوں کرنا چاہتا کہنے لگا عمر میں نے تیری بہادری کے چرچے سنے تیری ہمت اور جوان مردی کے چرچے سنے ہیں میں نے دیکھا ہے اور بہت سنا ہے کہ جب تو کسی کو قتل کرتا ہے تو تیرا ہاتھ ڈگمگاتا نہیں ہے لرستا نہیں ہے اور ایک ہی وار میں اس کی تلوار گردن تن سے جدا ہو جاتی ہے میں تڑپ تڑپ کے نہیں مرنا چاہتا میں ایک ہی وار میں ختم ہونا چاہتا ہوں امیر المومنین نے تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی کہا اچھا اب تو پانی پینا چاہتا کہ ہاں گئے اپنے ہاتھ سے پانی کھینچا پانی کا برتن لے کے آئے اور ہرمزان ہرمزان ہرمزان کو کو دے دیا لے لے یہ پانی پانی پی اب کی چال وہ اپنے ہونٹوں سے لگاتا ہے لیکن حلق کے نیچے نہیں اتارتا اور پانی واپس کر کے عمر فاروق کی تلوار کو دیکھنے لگتا ہے ایسا محسوس کرا رہا ہے کہ جیسے مجھے تلوار سے ڈر لگ رہا ہو پھر منہ تک لگایا اور دوسری مرتبہ اس نے پانی کو ہٹایا اور حضرت عمر فاروق کی تلوار ڈرتے ہوئے دیکھنے لگا پھر تیسری بار اس نے پانی کو منہ سے لگایا لیکن پیتا نہیں اور عمر فاروق کی تلوار کو چونکتے ہوئے انداز میں دیکھتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے عمر مار رہے ہوں اس انداز میں دیکھتا ہے امیر المومنین نے پوچھا آئے ہرمزان آخر اب تو کیوں ڈر رہا ہے پانی کیوں نہیں پیتا تو نے پانی مانگا میں نے پانی دے دیا پیتا کیوں نہیں ہے کہا عمر مجھے ڈر لگ رہا ہے آخری وقت کہیں تو وعدہ خلافی نہ کر جائے کہیں تیری تلوار میری گردن پہ پانی پینے سے پہلے ہی نہ چل جائے یا میں پینے لگوں اور تو کہیں مجھے قتل نہ کر دے یہ مجھے ڈر لگ رہا ہے امیر المومنین ہنس دیے سمجھ نہ سکے اس کی شاہ تیرا نہ چال کو اور کہہ بیٹھے ہرمزان میں محمد رسول اللہ گماننے والا ہوں اور مسلمان جب وعدہ وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے میں تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جب تک تو اس پانی کو پی نہیں لے گا جو تیرے ہاتھ میں ہے میں تیری گردن پہ تلوار نہیں چلاؤں گا جا پی لے جب تک تو اس پانی کو پی نہیں لے گا جو تیرے ہاتھ میں میں تیری گردن پہ تلوار نہیں چلاؤں گا ہنسنے لگا ہرمزان کہا بے موت تیرے قدموں پہ بھٹک رہی ہو تو ہنس رہا ہے کہا عمر میں جانتا ہوں کہ مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا اور محمد کا ماننے والا کبھی وعدہ نہیں توڑتا ابھی ابھی آپ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جب تک تو اس پانی کو پی نہیں لے گا جو تیرے ہاتھ میں میں تیری گردن پہ تلوار نہیں چلاؤں گا عمر وہ پانی میں پھینک رہا ہوں نہ میں پیوں گا نہ آپ کی تلوار میری گردن پہ چلے گی حضرت عمر فاروق نے تلوار نیچے کر لی صحابہ نے کہا امیر المومنین یہ کیا معاملہ ہے فرمایا شریعت تو اب بھی اجازت نہیں دیتی کہ میں اس کو چھوڑوں کیونکہ میں یہ مجرم ہے اور مجرم کی اس بہانے کو شریعت کے اندر گنجائش نہیں ہے کہ اس کو چھوڑا جائے لیکن عمر کو ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وعدہ خلافی کے جرم میں میں ون تھرڈ منافق بن جاؤں کہیں ون تھرڈ منافق نہ ہو جاؤں آئے اب تم میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جا جا اب چلا جا بھاگ جا میری آنکھوں کے سامنے جانے لگا جانے لگا لگا جاتے ہوئے کہنے عمر کیسی لگی میری سیاسی چال امیر المومنین نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہا ہرمزان بچ رہا ہے تو بچ کے چلا جا کوشش کرنا کہ میری پولیس تجھے پھر گرفتار نہ کر لے میں اس اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر تو دوبارہ میری گرفت میں آ گیا تو عمر تج سے آخری خواہش بھی نہیں پوچھے گا آخری آرزو بھی نہیں پوچھے گا کہا امیر المومنین اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی کیا آپ مجھے گرفتار کر سکیں کہا دیکھ میری پولیس کو چیلنج نہ دے میری پولیس زمین کے تہخانوں میں بھی تو گھسے گا اور اس کو پتا چل گیا تو وہ نکال لے گی کہا عمر پھر کسی جرم میں تیری پولیس مجھے گرفتار نہیں کرے گی اس لیے کہ آج کے بعد میں اس کو یہ موقع ہی نہیں دوں گا اور یہیں پر یہ کلمہ پڑھ رہا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدو ورسولو یہ وعدہ وعدہ میرے بھائیو مسلمانوں کو سوچنا چاہیے وعدہ خلاف جب وعدہ کرتا تو خلاف ورزی حضرت عبداللہ ابن عمر کا انتقال ہونے لگا انتقال کے وقت کہنے لگے فلاں نوجوان کو بلاؤ لوگوں نے کہا کیا بات ہے کہا اے لوگو میرے انتقال سے پہلے اس نوجوان کو بلاؤ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا جب میری بیٹی بالغ ہو جائے گی تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا آج میری بیٹی بالغ ہو گئی وہ نوجوان لاؤ وہ نوجوان کہاں گیا اے لوگو اگر وہ میری زندگی میں آتا تو میں اس نوجوان کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دوں گا اور اگر وہ میرے انتقال کے بعد یاد آتا تو میری اجازت تم سب سن لو کہ میں نے اجازت دے دی یہ تھا وعدہ آخری چیز ویزا تو بنا خانہ امانت میں خیانت کرنے والا بھی منافع امانت کس کو کہتے میں نے آپ کے پاس سو روپے رکھے ایک ہفتے بعد دے دینا آپ نے اٹھا کے رکھ لیے ایک ہفتے بعد آیا آپ نے اٹھا کے دے دیا مجھے وہ امانت آپ کو میں نے ایک ہزار روپے دیا ایک ہفتے کے بعد دے دینا آپ نے خرچ کر لیے ٹھیک ایک ہفتے کے بعد میں آیا آپ نے کہا ہاں, ہاں، دے تو گئے تھے آپ نے میرے روپے تو خرچ کر لیے ایک ہزار روپے لیکن آپ نے کہا دیے تو تھے آپ گئے اپنی الماری کھولی اور ایک ہزار روپے اپنے نوٹوں میں سے گن کے آپ نے مجھے دے دیا یہ صداقت ہے یہ امانت نہیں ہے آپ امانت دار نہیں کہلائیں گے صادق تو ہیں آپ نے میرے روپے واپس کر دیے لیکن امین نہیں آپ امانت دار نہیں ہیں اور عرب کے لوگ محمد الرسول اللہ کو امین کہا کرتے تھے لوگوں کی امانتیں جیسے آپ لیتے تھے ویسے ہی واپس کر دیتے تھے اور امانتوں کا خیال اتنا تھا کہ جب کافروں نے آپ کے قتل کا پلان بنایا اس موقع پر بھی آپ حضرت علی کو سلا کر گئے اے علی لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کر کے کر دینا اور صبح تم چلے آنا تمہیں کچھ نہیں ہوگا اتنا امانت کا خیال تھا اللہ کے چونکہ میرے ایک رشتے دار تھے یہاں قائد آباد میں میرے نانا لگتے تھے ان کا انتقال ہو گیا ہے اور مجھے ان کی مٹی میں شریک ہونا یہ ایک سوا گھنٹے کا درس میں نے آپ کے سامنے دیا یہ تین چیزیں میرے بھائیوں ہمیں اپنے معاشرے سے نکالنا چاہیے اپنے سماج سے نکالنا چاہیے یہ ایک سوا گھنٹے کا درس میرے کافی کوئی کو کافی سمجھیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار اللہ ہمیں پکا سچا مومن بنا اور ہمارے دلوں میں خلوص پیدا فرما دے اور منافقت کی صفت سے ہم ہم سب کو محفوظ فرمائے واقعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خطبہ جمع المبارک ارشاد فرما رہے ہیں خوش خوشلحان جناب کاری جرجیس احمد انصاری صاحب انڈیا والے خطبہ جمع المبارک بکام جامع مسجد باب الاسلام منظور کالونی گجر چوک کراچی مورخہ سترہ دسمبر سن دو ہزار چار موضوع ہے سنت اور بدت یاد رکھیے اسلامی کیسٹوں کا مرکز Salafi cassette centre Jamia Alhasan Alislamia Manzoor colony Gujjar Chowk Karachi